جبرائیل کو کس نے بھیجا تھا مدرسہ کھولنے کے لیے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا مدرسے میں بچوں کو اقرا پڑھایا جاتا یا نہیں پڑھایا جاتا اقرا کے معنی یہی ہے جبرائیل آسمان سے سائنس لے کر نہیں اترا تھا بیالوجی لے کر نہیں اترا تھا کیمسٹری لے کر نہیں اترا تھا پیشاب ٹیسٹ کرنے کے طریقے لے کے نہیں اترا تھا گندگی ٹیسٹ کرنے کے طریقے لے کے نہیں اترا تھا تھانے داری لے کے نہیں اترا تھا جبرائیل قرآن لے کے اترا تھا مدرسے کا شروع مدرسہ شروع ہوا تھا مکتب شروع ہوا تھا جسے آج حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو اس دن آسمانوں پہ جشن تھا لوگوں جب جبرائیل زمین پہ آ رہے تھے کہ اب اقرا والے اللہ کا کلام پڑھنے والے ہوں گے نبی غار ہیرا سے اترے دارے بنی ارقم میں پہلا مدرسہ صحابہ کے لیے کھول دیا پڑھنے کون آ رہے ہیں صدیق کے اکبر آ رہے ہیں بلال حبشی آ رہے ہیں عثمان آ رہے ہیں سارے کیا پڑھ رہے ہیں اقرا بسم ربی خلق لا الہ الا اللہ یہی آج مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے یہ اس وقت بھی پڑھایا جاتا تھا ابو جہل پریشان ہے کہ جہالت مٹنا شروع ہو گئی میں نے انہیں جاہل بنایا تھا یہ اقرا پڑھ کے عالم بن رہے ہیں میں نے انہیں بت پرستی سکھائی تھی یہ ایک اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں دیکھو بلال جیسا غلام آج آسمانی آیتوں کو یاد کر کے پھر رہا ہے مدرسہ بن گیا دار بنی ارکم کے اندر بن گیا مدرسہ چلتا رہا کہا ان کو نکال دو یہاں سے لا تسما لاگل القرآن ملگو سی لا اللہ کم تغلی مدرسہ بند کرو ان کی آواز نہ سننے دو رب نے کہا ان کی آواز میں سناؤں گا اشارہ دیا گیا مدینہ کی طرف چلو اب مدرسہ دو کام کرے گا پہلے کام کو تو انہوں نے برداشت کر لیا تھا اب دوسرے کو نہیں برداشت کریں گے مدینہ میں مدرسہ پہنچ گیا مسجد نبی تعمیر ہوئی مدرسہ اندر کھلا سفا کے اوپر اس مدرسے میں طلبہ بیٹھے استاد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے مدرسے میں علم شروع ہوا جہالت ختم ہونے لگی ربا جہالت تو ختم ہو گئی ابو جہل کب ختم ہو گیا فرمایا مدرسہ جاری رکھو استاد پڑھاتا رہے شاگرد سنتے رہے ایک نہ ایک دن جبرائیل آئے گا ایک دن جبرائیل آسمان سے اترے جبرائیل کیا کہنا چاہتے ہو کہتے ہیں مدرسے کے طلبا کو ایک اور کام دے دیا گیا کہا ربا وہ کیا کام ہے فرمایا ظلم ہوں مظلوم لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ لڑنے کے لیے نکلو اب تم صفا والے جب بدر کے میدان میں پہنچو گے تو ابو جہل بھی خاک خاک میں ملے گا اور زلیل رسوا ہو جائے گا